سلاد بہت وقت پہلے ایک اچھا شکاری رہتا تھا وہ ایک ایک زندہ دل انسان تھا دن جب وہ سیر کر رہا تھا اس اس اس کے سامنے ایک بوڑھی عورت آئی اور نے سے پوچھا مبارک دن مبارک دن تم بہت زندہ دل لگتے ہو مگر میں بھوکی اور پیاسی ہوں مجھے کچھ کھانے کو دو گے اسے بوڑھی عورت پر ترس آیا اور اس نے وہ سب کچھ دے دیا جو اس کے پاس تھا بوڑھی عورت خوش ہو گئی جب اس نے چلنے کا ارادہ کیا تب بوڑھی عورت نے اسے روک لیا میرے نوجوان دوست سنو تم بہت رحم دل ہو اس لیے میں تمہیں ایک راز بتاؤں گی تمہارے راستے میں آگے تمہیں ایک شاہ بلود کا درخت ملے گا جس پر تین پرندے بیٹھے ہوں گے وہ چوکے پہن کر مرادیں پوری کرتے ہوں گے تم اپنا تیر پرندوں کے درمیان چلانا اور ان کا چوگا لے لینا اور ساتھ ہی اس پرندے کا ایک پر بھی لے لینا جب تک یہ تمہارے پاس ہوگا تم ہر صبح اپنے تکیے کے نیچے سونا پاؤ گے شکریہ بوڑھی اما اگر ایسا حقیقت میں ہوتا ہے تو یہ بہتر ہوگا اور میں ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا اور اس طرح شکاری گھر آیا چوگے کو اپنی دیوار پر لٹکایا اور اپنی کمیز میں رکھے پر کے ساتھ بستر پر سو گیا یہ ایک خوبصورت دن تھا اور شکاری جاگا اور تکیے کے نیچے دیکھا اور وہاں ایک خوبصورت سونے کا ٹکڑا پڑا تھا خوشی خوشی اس شکاری نے مسلسل پر کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا اور ہر صبح تکیے کے نیچے اسے سونا ملنے لگا اس نے اتنا سونا جمع کر لیا کہ وہ مرتبان میں بھر سکتا تھا جب وہ بھر گیا تو وہ خوش ہو گیا اور باہر دنیا کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا اب میں امیر آدمی ہوں میں اتنی دولت کے ساتھ یہاں کیا کروں گا مجھے دنیا میں باہر جانا چاہیے اور دور دور تک سفر کرنا چاہیے اور اس طرح شکاری اپنی مہم جوئی سفر پر نکل پڑا اس نے جنگلوں سے ندیوں سے اور پہاڑوں اور شہروں سے اپنا سفر طے کیا اپنے چوگے اور پر کے ساتھ وہ جا رہا تھا اور روزانہ وہ اور زیادہ سونا جمع کرتا رہا ایک دن وہ بہت خوبصورت محل پر پہنچا اور وہاں ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو وہاں اس محل میں ایک بوڑھی عورت کے ساتھ رہتی تھی کیا تم اس نوجوان کو دیکھ رہی ہو اس کے پاس جادو کی تو بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں ہمیں اس سے یہ لینی ہوں گی میں اس کا استقبال کرتی ہوں میں نے آج سے پہلے ایسی حسین عورت کبھی نہیں دیکھی آپ یہاں کس لیے آئے ہیں جناب میں آپ کی کیسے مدد کر سکتی ہوں آداب میں سفر کر رہا تھا میں تھکا ہوا ہوں اور آپ کے محل میں کچھ دن رکنا چاہتا ہوں میرے پاس مقبول پیسہ ہے آپ کو دینے کے لیے <laughs> ٹھیک ہے برائے مہربانی دن گزرتے گئے شکاری نے محل میں اپنا سارا وقت بتا دیا اس عورت کے پیار میں ڈوبے ہوئے جب وہ سو رہا تھا چڑیل نے اس کا وہ پر چرا لیا پھر بھی شکاری نے کوئی رد علم ظاہر نہیں کیا کیوں وہ اس حسین عورت کے پیار میں ڈوب گیا تھا اس کی دولت گھٹنے لگی کیوں کی وہاں رہنے کے لیے وہ اسے پیسے دے رہا تھا چڑیل کو وہ چوگا بھی چاہیے تھا اس اس اس چڑیل نے جا کر خوبصورت لڑکی سے بارے میں بات کی ہمیں فوراً ہی وہ چوگا لینا چاہیے اس شخص نے پہلے سے ہی اپنی ساری دولت کھو دی ہے برائے مہربانی اسے رہنے دو تم وہی کرو گی جیسا میں کہوں گی اور مجھے فوراً ہی وہ چوگا چاہیے کیا بات ہے جانے من تم بہت فکر مند لگتی ہو تم غمگین کیوں ہو وہاں ایک بڑی سنگ مرمر کی چٹان ہے جس میں بہت ہی قیمتی ہیرے اور پتھر ہیں وہاں کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا میں وہاں جانا چاہتی ہوں پر میں نہیں جا سکتی اور اس سے میں بہت اداس ہو جاتی ہوں اگر یہی تمہاری تمنا ہے تو پھر میں اسی وقت اسے پوری کروں گا یہ سچ مچ کر دکھایا یہ واقعی کمال کا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ جانے من مجھے خوشی ہے کہ تم خوش ہو تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا اگر میں تمہاری گود میں کچھ دیر آرام کر لوں میں بہت تھک گیا ہوں شکاری جب جاگتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ وہ پھنس گیا ہے اور غصے میں وہ اس عورت کو بد دعا دیتا ہے لوگ کتنے بیکار ہیں اب میرا کیا ہوگا اسی پل وہ دیکھتا ہے کہ تین حیوان اس کی طرف آ رہے ہیں یہ جان کر کہ وہ بھاگ نہیں سکتا وہ مرنے کی اداکاری کرتا ہے وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اب اس کا کیا کریں چلو اسے مار ڈالیں اور کھا جائیں جائیں بادل اسے یہاں سے لے گے چلو کسی مصیبت پہ نہ پڑے اور انسانوں کو یہاں متوجہ نہ کریں اگر میں ایک بادل پر سوار ہو سکوں تو میں یہاں سے فرار ہو سکتا ہوں اور شاید اس محل کو بھی ڈھونڈ سکتا ہوں اور اس طرح ایک بادل آیا جو اس کو ایک لمبی دوری تک لے گیا اور اسے ایک گھنے جنگل میں گرا دیا جہاں سے وہ چل کر محل میں گیا دن میں میں سورج اور رات ستاروں سے سمت جان کر راستے میں اسے ایک سبزیوں کا کھیت ملتا ہے وہ بھوکھا تھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سلاد کا ایک گچا کاٹ کر کھا لے اس نے بے اطمینانی محسوس کی اور بکرا بن گیا اسے محسوس ہوا کہ اس کھیت کے سلاد میں ضرور ہی جادو ہونا چاہیے وہ گھبرا جاتا ہے اور الگ قسم کی سبزی کھاتا ہے اس سے مجھے اپنی دولت پانے میں مدد ملے گی اور ان فریبیوں کو سبق بھی سکھا سکتا ہوں کون ہو اے گندے آدمی تمہیں کیا چاہیے محترمہ میں یہاں سے گزر رہا تھا میں نے بادشاہ کے لیے ریاست کا سب سے بہترین سلاد لانے کے لیے سفر کیا تھا مجھے یہ مل گیا ہے اور میں اسے لے کر جا رہا ہوں مجھے ایک رات آرام کرنے کی ضرورت ہے سچ مچ کیا تم مجھے ریاست کا سب سے بہترین سلاد کا مزہ چکھنے دو گے بے شک محترمہ بہت ہی مزیدار ہے ہے یہ بہت ہی لذیذ اس طرح شکاری کو اپنی دولت واپس مل جاتی ہے حالانکہ ابھی تک اس نے بکریوں سے بدلہ نہیں لیا اس نے وہ بکریاں ایک چکی والے کو دے دی اور اس سے کہا کہ وہ بوڑھی بکری کو تین بار چھلکے کھلائے اور بھوسا صرف دن میں ایک بار ہی کھلائے اور جوان بکری کو تین بار بھوسا کھلائے اور چھلکے صرف ایک بار کچھ دنوں کے بعد وہ چکی والا جوان بکری کے ساتھ لوٹا حضور وہ بوڑھی بکری مر گئی اور یہ والی اتنی دکھی لگتی ہے کہ یہ زیادہ دن نہیں رہے گی میرے پیارے شکاری میں ہر بات کے لیے بہت شرمندہ ہوں اس چڑیل نے مجھے وہ کرنے کے لیے مجبور کیا میں اسے نہیں روک سکی میں تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں اور پیار کرتا ہوں اور اس طرح وہ ہمیشہ ہمیشہ ہنسی خوشی رہنے لگے